welcome to visual programming last lecture میں ہم نے ایک کمپلیکس ایگزامپل لی layout and user interface design کی کہ کس طریقے سے پینلس کے ساتھ ہم ایک کمپلیکس لے آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایونٹس کی ڈسکشن شروع کی اور ڈبلو پی ایف کے راؤٹیڈ ایونٹس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ایک ایونٹ کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھی تو routed events just like dependency properties کچھ فیچرس ایڈ کر رہے ہیں on top of dot net events جس طرح dependency properties dot net properties کے اوپر کچھ فیچرس ایڈ کرتے ہیں especially related to U I element tree اسی طرح سے routed events U I element tree کے ریلیٹو کچھ فیچرس ایڈ کرتے ہیں لائک ٹریولنگ اپ اور down the tree which is call bubbling اور tunneling which is a strategy of the event جب ہم اسے رجسٹر کرتے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس راؤٹیڈ ایونٹس ہینڈل ہوتے ہیں کس طرح سے وہ اسپیسیفائی ہوتے ہیں ہم نے ایگزامپل میں ایگزامپل لی اس ایگزامپل کو دوبارہ وزٹ کرتے ہیں یہ ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی میں صرف اس کی کوڈ بیہائنڈ فائل دکھا رہا ہوں جس میں ہم نے right button click event handle کیا تھا اور جو ایلیمنٹ کلک ہوتا تھا ہم اس کا باڈر چینج کرتے تھے اور اسکرین کی ٹائٹل بار چینج کرتے تھے اس ایگزامپل میں ہم نے جو کی ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہاں کلک کرنے سے سورس اور اوریجنل سورس کیسے سیٹ ہو رہے ہیں یعنی اوریجنل سورس جو ہمارے ویژول ٹری سے آ رہا ہے جو ہمارے انٹرفیس کی امپلیمنٹیشن ڈیپینڈنٹ ہے لائک like اگر بٹن کے اوپر ٹیکسٹ باکس ہے تو اس پہ کلک کرنے سے اوریجنل سورس ٹیکسٹ باک ہے یا لیبل کے اندر کلک کرنے سے اوریجنل سورس اس کے اندر کنٹین ٹیکسٹ بلاک ہے اور ایک سورس جو اس کا لاجیکل ٹری کا ایلیمنٹ ہے اور ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم as long as logical tree سے کام کر سکیں ہم لاجیکل ٹری سے کریں جو کہ ریئل اسکرین پہ جو اپیئر ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے تو سورس لیبل ہوتا ہے یا بٹن ہوتا ہے جو ایلیمنٹ کا سورس ہوتا ہے اور اوریجنل سورس وہ ایکچوئل پوائنٹ جہاں پہ وہ ایلیمنٹ وہ کلک ہوا تھا یا جس پوائنٹ پہ وہ ایونٹ ریز ہوا تھا اس کے علاوہ اس ایگزامپل کو اگر آپ نے ایکچولی جا کے ٹرائی کیا اور اس سے ایکسپیریمنٹ کیا ہو تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی ایک تو یہ کہ آپ لسٹ باکس پہ اگر کلک کرتے ہیں لسٹ باکس کے دونوں ایلیمنٹس پہ تو آپ کے ٹائٹل بار میں کوئی چینج نہیں آتی آپ کا نہ ٹائم اسٹیمپ چینج ہوتا ہے نہ سورس اور اوریجنل سورس اس کی وجہ یہ کہ لسٹ باکس آپ کو پتا ہے لسٹ باکس کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایلیمنٹس پہ کلک کرتے ہیں اور وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سلیکشن ہونے کے بعد لسٹ باکس اسے ہینڈلڈ مارک کر دیتا ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ بائی ڈیفالٹ ہینڈلڈ ایک بار کوئی ایونٹ مارک ہو جائے تو اگر وہ ببل کر کے اوپر جا رہا ہے یا ٹنل کر کے نیچے جا رہے تو باقی event handlers by default invoke نہیں ہوں گے انلیس کہ وہ اسپیسیفکلی کہیں کہ انہیں ہینڈلڈ مارک ایونٹ چاہیے جو کہ ایک نارملی ہم نہیں کریں گے اس وجہ سے وہ ایونٹ جو لسٹ باکس پہ کلک کرنے کا رائٹ کلک ایونٹ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے ٹائٹل بار میں کوئی چینج نہیں آتی کیونکہ آپ نے ہینڈل کیا ہے ونڈو پہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر بٹن کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں تو آپ کے ٹائٹل بار تو چینج ہو جائے گا اس اس کا کوئی نہیں یعنی کے کے جو تھک ہم ہر ایلیمنٹ ڈال رہے ہیں وہ اپیئر نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو بٹن کا ویژل ٹری بنتا ہے اس میں کوئی بارڈر ایلیمنٹ نہیں یوز ہو رہا آپ کا ایک بارڈر ایلیمنٹ ہوتا ہے ہم نے جب لے آؤٹ کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا اور وہ بارڈر ایلیمنٹ کے جب تھکنیس وغیرہ سیٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بلیک بارڈر ہے تو بٹن اپنا ایک بٹن کروم کا ایلیمنٹ یوز کر کے تاکہ وہ پریسنگ کا افیکٹ دے خود بارڈر کو کو ہینڈل کرتے دیٹس وائی آپ بٹن کے گرد کوئی بارڈر نظر نہیں آتا اب یہ جو ایونٹس راؤٹیڈ ایونٹس ہیں جن کی ببلنگ اور ٹرنلنگ ہو رہی ہے اس میں ایک کوشچن آتا ہے جو پیرل ہے ڈیپینڈنسی پراپرٹی میں جب ایک کوشچن آیا تھا پراپرٹی ویلو انہیریٹینس میں کوشچن کیا ہے کہ what about those U I element جو اس ایونٹ کو رجسٹر ہی نہیں کرتے یا انہیں اس ایونٹ کا پتہ ہی نہیں ہے یہی کوشچن ہمارا پراپرٹی ویلو انہیریٹینس میں بھی آیا تھا اور وہاں پہ ہمارا سولوشن کیا تھا اٹیچڈ پراپرٹیز اسی طرح سے ہمارا سولوشن ہوگا یہاں اٹیچڈ ایونٹس تو فار ایگزامپل میں ایک سینیریو بتاتا ہوں کہ آپ بٹن کا کلک یا لیٹ سے لسٹ باکس کا سلیکشن چینجڈ ایونٹ ہے اور وہ آپ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں ونڈو ونڈو ونڈو میں جو کنٹیننگ ہے تو کے پاس وہ ببل کر کے آنا چاہیے ببلنگ تھیوری کے حساب سے لیکن ونڈو میں سلیکشن چینج کا ایونٹ ہی نہیں ہے تو ونڈو میں سلیکشن چینج کا ایونٹ ہی نہیں تو آپ زیمل میں یا پروسیجر کوڈ میں اسے ہینڈل ہی نہیں کر سکتے یہاں پہ آتا ہے ٹیسٹ پراپرٹیز کی طرح کا بالکل اٹیچڈ ایونٹس کا سینٹیکس طرح کا کیا وہ بالکل ویسا ہی سینٹیکس ہے کہ آپ جس کلاس میں وہ ایونٹ رجسٹر ہے لسٹ باکس باکس میں لیٹ سے تو لسٹ ڈاٹ سلیکشن چینج کر کے آپ کوئی بھی ایونٹ ونڈو میں ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے بالکل ویسے ہی جیسے اٹیچ پراپرٹیز کا کوڈ تھا اسی طرح سے اٹیچڈ ایونٹس کے لیے وہ سینٹرلی رجسٹر کر رہے کہ یہ event list box dot selection change handle کرنا ہے اور انسٹنس لسٹ باکس ٹائپ کا نہیں ہے بلکہ ایک اسپیشل ٹائپ کا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو وہی ہمارا سیم ڈائلگ باکس ہے اور اس میں ہم نے list box dot selection change is equal to list box underscore selection changed اور button dot click is equal to button underscore click یہ دو ہی مین اس میں چینجز ہیں اور یہ دو اٹیچڈ ایونٹ کے سینٹیکس سے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یعنی بٹن ڈاٹ کلک یا اٹیچ پراپرٹیز یا اٹیچ ایونٹ سنٹیکس سیم ہے پتہ کیسے چل رہا ہے کہ کلک کیا چیز ہے اس نے رجسٹر ہوا ہوا ایز ایونٹ یا ایز پراپرٹی تو بٹن ڈاٹ کلک مینشن کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کلک نام کی کوئی پراپرٹی یا ایونٹ ہے اس کیس میں ایونٹ جو بٹن کلاس کے لیے ڈیفائنڈ ہے بٹن کلاس نے رجسٹر کیا ہوا ہے ونڈو کلاس نے رجسٹر نہیں کیا لیکن اسے سبسکرائب کرنا چاہ رہا ہے ونڈو کلاس تو یہ آف کورس ونڈو کلاس خود سے جنریٹ نہیں کرے گی خود سے ریز نہیں کرے گی یہ کوئی چائلڈ ایلیمنٹ ریز کرے گا جو ببل ہو کے یہاں آئے گا یا کوئی پیرنٹ ایلیمنٹ ریز کرے گا جو ٹنل ہو کے یہاں آئے گا but because of bubbling and tunneling یہاں پہ ایسے ایونٹس آ سکتے ہیں جو ونڈو نے خود ڈیفائن نہیں کیے اور اس کے لیے ہم نے یہ سینٹیکس یوز کیا ہے اس کی کوڈ بہائنڈ فائل میں ہم نے یہ دونوں ہینڈلرس لکھے اور یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے باقی ہینڈلرس لکھے جاتے ہیں اسی طریقے سے لکھے اور ان دونوں میں ہم نے ایک میسج باکس شو کر دیا تو زیمل اس کی ویلڈ ہوتی ہے بیکاز کمپائلر اس کی جو ریلیونٹ ایونٹس ہے ان کی ڈیفینیشن دیکھتے لیکن رن ٹائم پہ وہ ان ایونٹس کی ڈیفینیشن کے بجائے سیدھا ایڈ ہینڈلرس کال کرتا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیمل آپ کو ایرر نہ دے تو یہ پراپرٹیز نارملی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے list box dot selection change لین لسٹ باکس کے اندر سلیکشن چینج کا ایونٹ ہوگا تو آپ کو زیمل کمپائل کرنے دے گا لیکن جب آپ اسے ایکچولی رن کریں گے ایکچولی کمپائل ہوگا تو جو کوڈ جنریٹ ہوگا یا جو کوڈ رن ہو رہا ہوگا وہ ڈائریکٹلی ایڈ ہینڈلر انووک کر رہا ہوگا تو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے میں نے پراپرٹیز میں بھی ڈپینڈنسی پراپرٹیز میں بھی اور راؤٹیڈ ایونٹس میں بھی کہا تھا کہ اس کے ریپرس کو کچھ ایکسٹرا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ رن ٹائم پہ بعض کیسز میں انووک ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے تو اس کا یہ ایکچولی کیا کوڈ رن ہو رہا ہوگا ایکچولی یہ صرف یہ ایکولینٹ کوڈ ہے کہ اگر میں وہاں پہ ہینڈلرس نہ لکھوں تو میں یہاں پہ جس ٹائم پہ اس کے کنسٹرکٹر میں انیشلائز کمپوننٹ ہوگا اس ٹائم پہ دس ڈاٹ ایڈ ہینڈلر اور ایڈ ہینڈلر کہاں سے آیا ہے یو آئی ایلیمنٹ سے U I element routed events کی سپورٹ دیتا ہے اور اس میں ہم کیا دے رہے ہیں کہ لسٹ باکس سلیکشن چینج ایونٹ یہ ایونٹ ہے اور اس کے اگینسٹ ایونٹ ہینڈلر جو نیوز سلیکشن چینج ایونٹ ہینڈلر ہے وہ کون سا ہے لسٹ باکس انڈر اسکور سلیکشن چینجڈ تو یہ اکویلنٹ ہے وہاں پہ اٹیچ پراپرٹی دینے کے تو جو یہ ببلنگ سے آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایک پیرنٹ ایلیمنٹ پہ یا ٹرنلنگ سے ایک چائلڈ ایلیمنٹ پہ کوئی ایونٹ ہینڈل کر سکتا ہوں tunneling of course by default صرف پریویو ایونٹس کی ہو رہی ہے تو اس لیے زیادہ اٹیچڈ ایونٹس کی یوزفلنیس ببلنگ میں ہے کیونکہ جب میں نے کچھ ایکشن لینا ہے تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں نے بٹن پہ ایکشن لینا ہے میں بٹن کے کسی پیرنٹ میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں اور اکثر اس کی زیادہ سینس بنتی ہے کہ مثلا میں اباؤٹ ڈائلاگ باکس بنایا ہوا ہے اور اس کا جب اوکے بٹن پریس ہوگا تو میں اس ڈائلاگ باکس کے کوڈ کے اندر یہ ہینڈل کروں کہ اس اوکے پہ میں نے کیا کرنا ہے آف کورس اسے ایک ایکسٹریم پہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہی کہیں کہ میں جا کے سارے کے سارے جو ہینڈلنگ کرنی ہے وہ ایک ہی کلاس میں جا کے جو ٹاپ کلاس ہے وہیں پہ ساری ہینڈلنگ کر دوں یا ایون یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی ہینڈلر میں ساری ہینڈلنگ کر دوں کس طرح سے مثلا میں ایک جینرک ہینڈلر لکھ سکتا ہوں جس میں ایک آبجیکٹ سینڈر اور جو سارے راؤٹیڈ ایونٹس کی بیس کلاس ہے راؤٹیڈ ایونٹ آگس وہ پاس کروں اور پھر F E dot routed event کر کے چیک کر لوں یا بٹن ڈاٹ کلک ایونٹ ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے لیٹ سے میسج باکس شو کرنا ہے یا routed event list box dot selection changed ہے تو کیا کرنا ہے اور یہ جنرک ہینڈلرس میں جس جس ایونٹ پہ ہک کرنا ہے اس پہ ہک کر دوں یہ جینرک ایونٹ ہینڈلر جو آپ کا ورک کر رہا ہے اس میں ایک تھوڑا سا فیچر کہہ لیں یا ایک سپٹلٹی کہہ لیں وہ ہے کہ آپ اس میں سلیکٹ سے سلیکشن چینجڈ ہے تو سلیکشن چینجڈ ایونٹ ہینڈلر کے جو آرگومنٹ ہیں وہ سلیکشن چینجڈ ایونٹ آرگس تھے جو کہ راؤٹیڈ ایونٹ آرگس سے ڈیرائیوڈ ہے تو یہاں پہ یہ سی شاپ کا ایک فیچر آتا ہے کہ سی شاپ ہمیں ایک ایسا ڈیلیگیٹ ہک کرنے دیتی ہے جس کے آرگومنٹس کورسپونڈنگ آرگومنٹس کی بیس کلاس ہوں تو آپ کا یہ جو جنرک ہینڈلر تھا اس کے راؤٹیڈ ایونٹ آگس ہیں اور ایکچولی اگر اس اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ جیسے list box dot selection change پہ جو ہک کرنا ہے وہاں پہ اس سے ڈیرائیوڈ کوئی کلاس ہے سے سلیکشن چینجڈ ایونٹ آگس تو سی شاپ یہاں پہ ہمیں ایرر نہیں دے گی اسے ایک ڈیلیگیٹ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلیگیٹس کو جب اسائن کرتے ہیں تو ہم بیس کلاسز یوز کر سکتے ہیں کورسپونڈنگ آرگومنٹس کی خیر اس کی وجہ سے ہم یہ جینرک ہینڈلرس لکھ لیا اور اگین جب جس پوائنٹ پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ایونٹ آیا ہے وہ ایکچولی سلیکشن چینجڈ ہے تو ہم اسے کاسٹ اپ کاسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسے ایکچوئل کاسٹ کر دیں سلیکشن چینجڈ ایونٹ آرکس میں لیکن ہم ایسے کیوں کریں گے پرابلی ہم یوزلی ایسے نہیں کریں گے ہم سیم ایونٹ ہینڈلر تب لکھیں گے جب ہمیں ڈفرینٹ ایونٹس کو ایگزیکٹلی سیم طریقے سے رسپونڈ کرنا ہو یعنی یہ اس طریقے سے ایونٹ لوپ بن گیا جس طریقے سے ہم نے شروع میں ایگزامپل میں سی پلس پلس میں دیکھا تھا کہ ہم ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہینڈل کرتے جائیں یا انہیں راؤٹ کریں ڈفرینٹ فنکشنس کے اندر تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم فنکشنس میں راؤٹ کرتے ہیں تو کوڈ اسکیلیبل ہوتا ہے اور ایونٹ ہینڈلنگ کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ آئسولیٹ کر دیں ایک ایونٹ نے جو کرنا ہے دوسرے ایونٹ پہ جو ریئیکٹ کرنا ہے تیسرے ایونٹ پہ جو ریئیکٹ کرنا ہے تو یہ فیسلٹی ایگزٹ کرتی ہے بٹ ہم اسے ہر وقت یوز نہیں کریں گے اب ہم اپنی ڈسکشن ایونٹس جو راؤٹیڈ ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم اسپیسیفک ایونٹس کی بات کریں گے کی بورڈ ماؤس اسٹائلس اور ملٹی ٹچ اسٹائلس کو تو ہم صرف ٹچ کریں گے کہ there are specific events for styles اور ان میں کیا اسپیشل فیچرس ہوتے ہیں بٹ باقی تین کو ہم زیادہ ریگرسلی دیکھیں گے تو کی بورڈ کے ایونٹس کیا ہوتے ہیں کی بورڈ کے سب سے جو سمپلر ایونٹس ہیں کی ڈاؤن اینڈ کی اپ یعنی کوئی کی پریس ہوتی ہے تو ایک ایونٹ آتا ہے اور کی اپ ہوتی ہے تو ایک ایونٹ آتا ہے اور ان دونوں کا پریویو کاؤنٹر پارٹ یعنی ایک پریویو کی ڈاؤن جو پہلے ٹنل ہو کے جس ایلیمنٹ پہ کی پریس ہوئی ہے وہاں تک جائے گا اور پھر ایک ایکچوئل کی ڈاؤن ایونٹ جو ببل ہو کے روٹ تک آئے گا تو کی ڈاؤن اور کی اپ اور ان دونوں میں جو آرگومنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ کی ایونٹ آرگس ہیں تو یہ ہر کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ راؤٹیڈ ایونٹ آرگس جس میں بیسک سینڈر کی انفارمیشن تھی کہ لاجیکل ویژول ٹری میں کون سا ہے ہینڈل کا بولین تھا اور پھر سارے اس سے ڈیرائیو کر کے سارے ایونٹ اس سے ڈیرائیوڈ ایک کلاس انٹروڈیوس کرتے ہیں جیسے کی ایونٹ آرکس جس میں اس ایونٹ اسپیسیفک انفارمیشن ایڈیڈ ہوتی ہے لیٹ سے کی ایونٹ آرکس میں کی کے متعلق انفارمیشن ایڈیڈ ہے کہ کی بورڈ ایونٹ آیا ہے تو کس کی کے بارے میں ہے یا کی ڈاؤن آیا ہے تو کس کی کے بارے میں ہے تو اس میں جو کی ایونٹ آگ سے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ کی کی ہے کی فیلڈ میں ایک انومریشن ہے اور اس میں پڑھا ہے کہ کون سی کی پریس ہوئی ہے اور اس میں کچھ اسپیشل کیسز ہیں جس میں لیٹ سے آلٹ پریس ہوتا ہے تو وہ آلٹ کو کہتے ہیں سسٹم کی ہے اور میں ایک فکسڈ ویلو دے دیتا ہے کہ یہ سسٹم کی ہے بجائے اس کے کہہ یہ آلٹ ہے اور ایکچوئل ویلو سسٹم کی ویریبل میں پڑی ہوتی ہے تو ایکچولی یہ چار اس طرح کے ویریبلس ہیں ایک کی ایک آئی ایم ای پروسیسڈ کی جو کہ input method editor processed کی ہے ایک ڈیٹ کیئر پروسیسڈ کی اور ایک سسٹم کی اور یہ بیسیکلی نارمل کیز کی میں آتی ہیں اور اگر یہ باقی تین کیسز ہیں تو اس میں کی کی ایک اسپیشل ویلو ہوتی ہے اور ایکچوئل ویلو ان تینوں میں سے کسی اور میں ہوتی ہے اس کے بعد اس میں از از اپ ڈاؤن اور از ٹاگلٹ کی فیلڈس ہیں کی اسٹیٹس کی فیلڈ ہے اس میں از ریپیٹ ہے جیسے مثلا آپ اسپیس بار یا کوئی کی پریس کرتے ہیں اور آپ اسے پریس چھوڑ دیتے ہیں تو پہلی بار تو از ریپیٹ آف ہوگا اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد کیز ریپیٹیڈلی وہ آپ کو کی ڈاؤن کے ایونٹ بھیجنے لگ جائے گا اور ہر ایک میں از ریپیٹ آن ہوگا کی بورڈ ڈیوائس جو کہ آپ کی کی بورڈ ڈیوائس کا آبجیکٹ ہے جو کہ آلسو ایکسیسیبل ہے system dot windows dot input keyboard کی پرائمری ڈیوائس کے طور پہ جس میں آپ ماڈیفائرس کوئری کر سکتے ہیں ماڈیفائرس مینس کہ لیٹ سے آلٹ پریس ہوا ہوا یا نہیں کنٹرول پریس ہوا یا نہیں یا سسٹم کی پریس جو ونڈوز کی ہے وہ پریس ہوئی ہے یا نہیں تو ماڈیفائرس ایک کامن چیز ہے جو ہم کی بورڈ ڈیوائس سے گیٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ماڈیفائرس کے ساتھ ایک نارمل کی یوز کرنے کی کی بورڈ ایونٹ ہینڈلر میں اور ہم دو طرح سے اس ایگزامپل کو لکھتے ہیں اور ایک ایگزامپل میں ہم یہ دیکھیں گے کیا آلٹ پریسڈ ہے یا نہیں اور اے پریسڈ ہے یا نہیں تو آلٹ اے کے پہ ہم ٹریگر کرنا چاہ رہے ہیں اور فرسٹ ایگزامپل میں ہم آلٹ اور اے کو کیٹر کریں گے اور اور کسی چیز کو کیٹر نہیں کریں گے مثلاً کنٹرول بھی چاہے پریسڈ ہو چاہے سسٹم کی بھی پریسڈ ہو تو بیسیکلی ہم alt A control alt A control alt system میں یہ ساری کمبینیشنز ہو جائیں گی اور سیکنڈ کیس میں ہم صرف آلٹ کو ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ آن کی ڈاؤن کا ایونٹ ہم نے ہینڈل کیا ہے اس میں کی ایونٹ آگس ہیں اور ہم نے یہ جو keyboard device dot modifiers again یہ کی بورڈ ڈیوائس آپ system dot input dot keyboard اور اس کی پرائمری ڈیوائس پراپرٹی بھی یوز کر سکتے تھے لیکن اس کا پرپز زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایونٹ کے علاوہ کہیں اور سے چیک کرنا ہو کہ آلٹ یا کنٹرول پریس تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو ہمارے پاس keyboard device directly event arguments میں آ رہی ہے تو ہم نے اس کے ماڈیفائرس میں سے دیکھا ماڈیفائرس کو اینڈ کیا ماڈیفائرس کی ڈاٹ آلٹ سے یہ آپ کو بیسیکلی ایک بٹ فلیگز ہیں آلٹ کنٹرول اور سسٹم کیز کے اور آپ نے اس کے کورسپونڈنگ بٹ چیک کی کہ یہ آن ہے یا نہیں اور equal equal modifier keys dot alt تو یہ چیک کر رہے کہ آلٹ والی بٹ آن ہے یا نہیں ہے تو یہ جو سنگل اینڈ ہے یہ بائنری اینڈ ہوتا ہے جس میں کورسپونڈنگ بٹس اینڈ ہو کے آپ کو اگر وہ کورسپونڈنگ بٹ آن ہے تو ون ملے گا اور باقی ساری بٹس چونکہ آپ کے سیکنڈ آرگومنٹ میں زیرو ہیں اس لیے باقی سارے کنٹرول اور ونڈوز کی یہ ڈسکارڈ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی کی میں اے ہو یا سسٹم کی میں اے ہو تو اب آپ نے دیکھا کہ آلٹ اور اے دونوں پریسٹ ہیں بٹ ساتھ ہی کنٹرول آلٹ اے یا شفٹ کنٹرول آلٹ اے یا ونڈوز شفٹ کنٹرول آلٹ یہ ساری کمبینیشنس بھی ساتھ ہی آپ اس کیسز میں بھی ریئیکٹ کریں گے سیکنڈ کیس میں ہم نے لکھا ہے کہ E dot keyboard device dot modifiers equal equal modifiers dot alt یعنی ایگزیکٹلی ایک بٹ آن ہے آلٹ والی باقی ساری آف ہیں تو اب آپ ایگزیکٹلی آلٹ اے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ماڈیفائرس میں تھوڑا سا ٹرک ہے کہ آپ باقی ماڈیفائرس کو کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں آلٹ میں اگر آپ اس کی جو سسٹم ڈاٹ کی جو اس کی کی پراپرٹی ہے کی پراپرٹی کی جو انومریشن ہے اس میں دیکھیں تو لیفٹ آلٹ اور رائٹ right آلٹ یا لیفٹ شفٹ رائٹ شفٹ یہ سیپریٹ کیز ہیں لیکن ہوتا یہ کہ جب یہ پروسیس ہوتے ہیں تو یہ ان ساروں کی جگہ آپ کی کی پراپرٹی میں ڈال دیتا ہے سسٹم کی اور سسٹم کی کے اندر آلٹ ڈال دیتا ہے تو اگر آپ ایکچولی لیفٹ کی لیفٹ آلٹ رائٹ آلٹ یا لیفٹ شفٹ رائٹ شفٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کچھ گیمز کرتی ہیں فار ایگزامپل تو آپ بیسیکلی کال کر سکتے ہیں کی بورڈ ڈیوائس ڈاٹ از کی ڈاؤن یعنی کی بورڈ ڈیوائس سے کیوری کر سکتے ہیں کیا یہ کی ڈاؤن ہے یا نہیں تو لیٹ سے آپ کو پتا چلا آل ڈاؤن ہے تو آپ یہ فنکشن کال کر کے چیک کر سکتے ہیں کون سا آل ڈاؤن ہے پھر کی بورڈ کے ساتھ جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ فوکس کی ہے تو ماؤس تو ابھی ہم لیٹر ڈسکس کریں گے ماؤس تو آپ پوری اسکرین پہ کہیں بھی موو کرتے ہیں اور وہ کس ایلیمنٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے یہ اس کے کوآڈینیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اسکرین پہ وہ کس جگہ پہ اس کس کوآڈینیٹس پہ ہے اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کس پرٹیکولر یو آئی ایلیمنٹ کو ماؤس کا ایونٹ جانا ہے اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کیسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایلیمنٹ سے باہر ہو بٹ ہم نے ایسے سیٹ کیا ہو کہ اس ایلیمنٹ کو ہی ماؤس کا ایونٹ جائے لیکن یہ تو ماؤس کا ہے based on coordinates keyboard کا ایونٹ کس یو آئی ایلیمنٹ کے پاس جانا ہے کس کنٹرول کے پاس جانا ہے یہ کیسے ڈیسائڈ ہوگا اس کے لیے ایک پراپرٹی ہے فوکس کی یا ایک کنسیپٹ ہے کی بورڈ فوکس کا کی بورڈ فوکس کیا ہوتا ہے کی بورڈ فوکس یہ سمپل کہ جس کنٹرول کے پاس کی بورڈ کا میسج جانا ہے یوزلی آپ اگر بٹن کنٹرول کی بات کر رہے ہیں اور اس کے پاس فوکس ہے تو وہ اسے ڈاٹڈ شو کرے گا یا آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ باکس ہے اس کے اندر بلنکنگ کرسر شو ہوگا تو ہر کنٹرول جو کی بورڈ لے سکتا ہے یعنی کی بورڈ فوکس لے سکتا ہے وہ کسی طریقے سے یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس فوکس ہے اگر وہ یہ کوشش نہ کرے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اچھا یہ کریکٹر ٹائپ کریں گے تو اسکرین پہ کہاں جائے گا اور اس کے لیے ایک پراپرٹی ہوتی ہے فوکسیبل کی یعنی یو آئی ایلیمنٹ میں ایک پراپرٹی ہے فوکسیبل کی جو کہ بائی ڈیفالٹ ٹرو ہوتی ہے اور اس کا پرپز یہ کہ یہ یو آئی ایلیمنٹ کبھی کی بورڈ فوکس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا لیٹس اے ٹیکسٹ بلاک ہے اسکرین پہ آپ نے ایک ٹیکسٹ بلاک لکھا ہے وہ فوکس لے کے کیا کرے گا اس پہ اگر میں کچھ ٹائپ کروں گا تو اس نے چینج تو نہیں ہونا وہ تو ٹیکسٹ بلاک ہے لیبل ہے سارٹ آف وہ کوئی ٹیکسٹ فیلڈ تو نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا کنٹرول جس کو کی بورڈ چاہیے یا وہ چاہتا ہے کہ کی بورڈ فوکس آئے اس کے پاس وہ فوکس کو ٹرو چھوڑے گا باقی اسے فالس کر دیں گے کیسے چینج ہوتا ہے آپ اگر یوزر انٹرفیس یوز کر رہے ہیں ٹیب سے چینج کر سکتے ہیں آپ ماؤس کلک سے چینج کر سکتے ہیں یا آپ پروگرامیٹیکلی چینج کر سکتے ہیں یا آپ ایک ہم نے شروع میں ماڈیفائی کیز کی بات کی تھی کہ آلٹ کمبینیشن کے ساتھ اگر کوئی انڈر لائنڈ لیٹر ہے اس کے ساتھ آلٹ یوز کر کے اس پہ کی بورڈ فوکس شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوڈ سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فوکس یا موو فوکس کا فنکشن یوز کریں گے اور ادروائز آپ کے پاس کافی سارے اس میں ایونٹس ہیں اور کچھ پراپرٹیز ہیں ایک آپ کے پاس فوکسبل چینجڈ ایونٹ ہے از کی بورڈ فوکسڈ از کی بورڈ فوکس ود ان یہ ریڈ اونلی پراپرٹیز ہیں اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے بٹ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ فوکس ہو اور آپ اس سے چینج کر دیں کیونکہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ فوکس پھر کس پہ موو کرو پھر آپ کے پاس از کی بورڈ فوکس چینجڈ یا is keyboard focus within changed get keyboard focus lost keyboard focus preview got keyboard focus and preview lost keyboard focus تو یہ آپ کے پاس کی بورڈ فوکس ریلیٹڈ دو آپ کے پاس میتھڈز ہیں فوکس اور موو فوکس جس سے چینج ہو سکتے ہیں اور پھر کافی ساری پراپرٹیز ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فوکس ہے یا نہیں اور پھر کچھ ایونٹس ہیں جو فوکس چینج ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یا فوکسیبل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں تو فار ایگزامپل ایک بٹن ڈسیبل ہو گیا تو ڈسیبلڈ بٹن فوکسیبل نہیں ہونا چاہتا یعنی اس کا یہ ڈسیبلڈ ہونا یہ ایک بٹن کی ڈیفینیشن ہے اٹ سیلف کوئی ہر یو آئی ایلیمنٹ میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا ڈسیبل ہونے نہ ہونے کا تو جب کوئی بٹن یا ڈسیبل ہوتا ہے وہ اپنی فوکسیبل کو فالس کر دیتا ہے تاکہ اس پہ فوکس نہ آئے تو کی بورڈ ایونٹس یہ تھے جس میں کی ڈاؤن اپ کی ایونٹس تھے جس میں ہمیں کیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ فوکس ریلیٹڈ ایونٹس تھے ماؤس کے کیس میں ہم دو ایونٹس دیکھ چکے ہیں ماؤس انٹر اور کورسپونڈنگلی ایک ماؤس لیو اور ان کے preview versions preview preview mouse mouse enter leave تو ماؤس انٹر اور لیو کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یوزلی فار ہوورنگ افیکٹ کہ آپ کسی چیز کے اوپر سے ہوور کرتے ہیں اور کوئی چیز اپیئر ہو جاتی ہے لائک ٹول ٹپ اپیئر ہو جاتی ہے یا ہم نے ایک ڈاکیبل ونڈو اپیئر کر دی تھی تو یہ تو ہے ہوورنگ افیکٹ کے لیے ماؤس انٹر اور لیو کو یوز کرنا لیکن اب ڈبلو پی ایف میں اس کا ایک پریفرڈ طریقہ بھی ہے جو ایونٹ ٹریگر کے تھرو ہے اور ایونٹ ٹریگر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ہوئی ہے ایونٹ ٹریگر کی لیکن اسے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو ایونٹ ٹریگر میں ہم بیسیکلی از ماؤس اوور کی ایک پراپرٹی یوز کر کے اور اس پراپرٹی کے ساتھ ٹریگر جوڑ دیتے ہیں یا ہم از ماؤس ڈائریکٹلی اوور یا is mice mouse directly over changed بھی ایک ایونٹ بھی ہے ان کی کمبینیشنز یوز کر سکتے ہیں تو ڈائریکٹلی اوور کا مطلب یہ کہ وہ ماؤس اس ایکچوئل ایونٹ کے اوپر ہے کسی اور چائلڈ ایلیمنٹ کے اوپر نہیں ہے اور اس ماؤس اوور کا مطلب ہے اس پرٹیکولر ایونٹ اور any event in the hierarchy تو اس ماؤس اوور مور جنرل اور مور یوزفل ہے پھر بٹن پریس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایونٹس ہیں mouse left button down mouse right button down اور correspondingly mouse left button up right button up اور پھر ایک جینرک ورژنس ہیں ماؤس ڈاؤن اور ماؤس اپ کے اور یہ جو جینرک ورژنس ہیں یہ آپ کیوں یوز کریں گے کیونکہ یہ مڈل بٹن بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ایکچولی دو ایکس ون ایکس ٹو جو آپ کے ماؤس پہ بعض کا ایکسٹرا بٹنس ہوتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو مڈل بٹن یا ان ایکسٹرا بٹنس چاہیے تو آپ ڈاؤن اپ یوز کریں گے ادر وائز آپ left button down right button down بھی یوز کر سکتے ہیں اور جینرک بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ چھ فنکشنز ہیں اور کورسپونڈنگلی ان کے چھ پریویو ورژنس ہیں جو کہ پہلے ٹنل ہو کے آتے ہیں اور پھر یہ ایکچوئل ایونٹس ببل ہو کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ٹویلو ایونٹس ہیں ماؤس بٹن ریلیٹڈ اس کے بعد آپ کے پاس ماؤس ویل اور پریویو ماؤس ویل کے ایونٹس ہیں جو جب آپ اسکرال ویل ماؤس کا موو کرتے ہیں تو یہ ایونٹس آتے ہیں اچھا اب ماؤس ایونٹ کسی پرٹیکولر جو آپ کا یو آئی ایلیمنٹ ہے وہ پہلی چیز یہ بتاتا ہے کہ وہ ریسیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جیسے ہم نے کی بورڈ کے کیس میں فوکس دیکھا یا ایکچولی فوکسیبل دیکھا کہ کوئی ایلیمنٹ فوکسیبل سیٹ کرتا ہے وچ مینس اس پہ کی بورڈ فوکس آ سکتا ہے وچ مینس وہ کی بورڈ ایونٹ لے سکتا ہے اسی طرح از ہٹ ٹیسٹ ویزیبل یعنی ماؤس کے لیے ایک ہٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ماؤس کے ہٹ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس پرٹیکولر یو آئی ایلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں تو اس ہٹ ٹیسٹ ویزیبل یہ بتاتا ہے کہ اس ایلیمنٹ نے ہٹ ٹیسٹ کرنا یا نہیں کرنا اگر یہ فالس سیٹ کر دے تو وہ ماؤس ایونٹس نہیں ریسیو کرے گا تو کسی بھی ایلیمنٹ کو ماؤس ایونٹ ریسیو کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کا is hit test visible true set ہو اگر ویزیبلٹی میں کسی ایونٹ کی کولیپس کر دوں تو اسے کوئی ماؤس ایونٹس نہیں جائیں گے آف کورس بیکاز وہ لے آؤٹ پہ کوئی جگہ ہی نہیں لے رہا اس کا کوئی ہٹ ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر میں کسی ایلیمنٹ کی اوپیسٹی زیرو کر دوں یعنی میں اسکرین پہ ایک بٹن ڈرا کرتا ہوں اور اس کی اوپیسٹی زیرو کر دیتا ہوں اوپیسٹی مینس کے وہ کتنا اپیئر ہو یعنی ٹرانسپیرنسی ہنڈریڈ پرسینٹ ٹرانسپیرنٹ ہو جانے کا مطلب ہے اوپیک ہو zero opacity hundred percent opaque ہونے کا مطلب ہے وہ جو بھی ایلیمنٹ اس کے پیچھے ان کے کمپلیٹلی اوور آ رہا ہے اوپیسٹی زیرو کر دینے سے وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا لیکن وہ اسٹل ایگزٹ کر رہا ہے اور اسٹل ایونٹس لے رہے تو اگر میں دو تین بٹنس ڈرا کروں اور اس کے اوپر ایک ایریا بناؤں ود اوپیسٹی زیرو تو میرا کلک ان بٹنس تک نہیں جائے گا بلکہ اس ایریا پہ آ جائے گا اور یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایریا اس بٹن کا چائلڈ نہیں ہے ادر وائز تو وہ چائلڈ تک چلا جاتا اور ادر وائز تو وہ ایریا اس بٹن کے اندر فٹ آتا یہ ایک maybe parent actually parent بھی نہیں کیونکہ پیرنٹ کے اوپر بھی چائلڈس آئیں گے یہ ایک سیپریٹ ایلیمنٹ ہے لیٹ سے جس طرح گریڈ میں ایک سیل بنائے اس میں elements one on top of the other آ جاتے ہیں میں اسٹیک پینل میں بٹنس ڈالتا ہوں اور اس کے آن ٹاپ ایک ایمٹی ریکٹینگل بنا دیتا ہوں اور اس ریکٹینگل کی اوپیسٹی زیرو کر دیتا ہوں تو مجھے بٹنس نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کلک نہیں ہوں گے کیونکہ ریکٹینگل ان کے کلک فنکشنز لے جائے گا تو اگر میں اسی طریقے سے کسی ایلیمنٹ کا بیک گراؤنڈ نل برش سے فل کروں یعنی ابھی تو ہم نے بات کی کہ ایک ایلیمنٹ پورا ہی غائب ہو جائے بیکاز اس کی اوپیسٹی زیرو کر دی اس کے اگینسٹ مگر ایلیمنٹ کا بیک گراؤنڈ صرف نل برش سے اپیئر کروں تو نل برش ایسے بہیو کرتا ہے جیسے اس کے تھرو سے ماؤس کلک یعنی وہ ماؤس کلک کو روکے گا نہیں بجائے اس کے کہ میں ٹرانسپیرنٹ برش سے فل کروں تو ٹرانسپیرنٹ برش اور نل برش دیکھنے میں ایک جیسے ہیں دونوں کیسز میں اٹس ہنڈریڈ پرسینٹ ٹرانسپیرنٹ یعنی باقی جو فور گراؤنڈ میں چیزیں وہ اپیئر ہو رہی ہیں اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ یا سی تھرو ہے لیکن ہٹ ٹیسٹ کے لیے ماؤس کے ہٹ ٹیسٹ کے لیے یہ ڈیفر کرتے ہیں یعنی اگر میں ماؤس کلک کروں گا اور نل برش ہے تو ایکچولی جو ایلیمنٹ بیہائنڈ ہے وہ ایلیمنٹ ہٹ ہوگا لیکن اگر میں نے ٹرانسپیرنٹ برش یوز کیا ہے تو ٹرانسپیرنٹ برش اسٹل ایک ویلڈ نان نل برش ہے اور میرا فور گراؤنڈ ایلیمنٹ ہٹ ہوگا تو جیسے کی بورڈ میں ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ کی بورڈ کا ایک ایونٹ آیا کی پریس ہوئی وہ کس کے پاس جائے گا یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا فوکس سے اسی طرح ماؤس میں یہ کیسے ڈیسائڈ ہوا ہیٹ سے ہٹ ٹیسٹ کیا ہم نے ایلیمنٹس پہ ان ایلیمنٹس پہ جنہوں نے اپنا ہٹ ٹیسٹ ویزیبل سیٹ کیا ہے جن ایلیمنٹس نے اپنا ہٹ ٹیسٹ ویزیبل کیا ہے ان میں سے جو شارٹ سب سے چھوٹا ایلیمنٹ جو سب سے فور گراؤنڈ پہ اور سب سے چھوٹا ایلیمنٹ اس ہٹ ٹیسٹ کو ٹرو ریٹرن کر رہا ہے کہ ماؤس کے کوآڈینیٹس اس ایریا کے اندر ہیں اس کو یہ ماؤس ایونٹ جائے گا انلیس کہ جس پوائنٹ پہ کلک ہوا ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے اور نل برش ہے یا وہ کسی وجہ سے اور وجہ سے وہ اس کو کلیپس ہوا ہوا ہے اگر ایسی کوئی ریزن نہیں ہے تو اس ایلیمنٹ پہ ماؤس ایونٹ جائے گا ماؤس ایونٹ کے آرگومنٹس کیا ہیں اس میں یہ جو سارے فنکشنس ہیں اس میں ایک ماؤس بٹن اسٹیٹس پاس ہوتی ہیں ماؤس ایونٹ آرگومنٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز آ رہی ہے ماؤس بٹن اسٹیٹس جس میں اس کے پانچ بٹنس کی اسٹیٹس ہے لیفٹ رائٹ مڈل اور دو سیپریٹ ایکس ون اور ایکس ٹو بٹنس تو اگر آپ کے ماؤس میں ایکسٹرا بٹنس ہیں آپ ان کی بھی اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اس میں ایک گیٹ پوزیشن کا فنکشن ہے جو ماؤس کی پوزیشن بتاتا ہے اگر آپ اس کو اور اس کا ایک آرگومنٹ ہے اور آرگومنٹ ہے اور اس آرگومنٹ کی وجہ سے ایکچولی یہ فنکشن ہے اور یہ پراپرٹی نہیں ہے ورنہ تو ذہن میں آتا ہے کہ پوزیشن جسٹ سمپل ایک پراپرٹی کیوں نہیں لیکن یہ فنکشن یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے ریلیٹیو کوآڈینیٹس لے سکتے ہیں تو اگر میں گیٹ پوزیشن میں اپنی ونڈو پاس کروں ونڈو جو اٹ سیلف ایک یو آئی ایلیمنٹ ہے تو یہ مجھے اس ونڈو کے ریلیٹو بتائے گا ماؤس کہاں کلک ہوا یا میں بٹن پاس کروں یا دس پاس کروں جو بٹن جس پہ ایونٹ آیا ہے تو وہ مجھے اس بٹن کے ریلیٹو بتائے گا اس بٹن کے اندر کہاں کلک ہوئی ہے یا میں نل پاس کروں تو وہ مجھے اسکرین پہ بتائے گا کہ اس کے کن کوآڈینیٹس پہ کلک ہوئی ہے تو یہ گیٹ پوزیشن کا فنکشن کوآڈینیٹس لینے کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو ماؤس ویل کے اور پریویو ماؤس ویل کے فنکشنز ہیں ان کو ایک mouse wheel event arguments type کا آرگومنٹ پاس ہوتا ہے راؤٹیڈ ایونٹ کو اور اس میں کیا چیز ایڈ ہوتی ہے اس میں ایک ڈیلٹا پراپرٹی ایڈ ہوتی ہے کہ ڈیلٹا کیا ہے ماؤس ویل کا کتنا ڈیلٹا کتنا موومنٹ کرنی ہے اور اس ڈیلٹا کے اکارڈنگلی ہم موومنٹ کر سکتے ہیں جو ماؤس ویل پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے جو ماؤس کے 12 ایونٹس تھے اپ ڈاؤن کے mouse left button down right button down اور جینرک ڈاؤن اور ان کے اپ ورژنس اور ان چھ کے پھر پریویو ورژنس ان ساروں کو ماؤس بٹن ایونٹ آرگومنٹس ملتے ہیں اور ماؤس بٹن ایونٹ آرگومنٹس کیا ہیں اس میں ایک آپ کو چینجڈ بٹن کی پراپرٹی ملتی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا بٹن چینج ہوا ہے یہ پرٹیکولر ایونٹ کس بٹن کے چینج ہونے کی وجہ سے آیا ہے بٹن اسٹیٹ مل جاتی ہے کہ جو بٹن چینج ہوا ہے اس کی اب اسٹیٹ کیا ہے اور آپ کو کلک کاؤنٹ ملتی ہے اور کلک کاؤنٹ آپ کو صرف لائک like اگر آپ لیفٹ بٹن پریس کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد لیفٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو سیکنڈ میں کلک کاؤنٹ ٹو نہیں ہوگی انلیس کہ ان دونوں کے درمیان جو ٹائم گزرے وہ شارٹر ہو جو آپ کے سسٹم میں ڈبل کلک کا ٹائم ہے اس سے تو ڈبل کلک کیسے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کلک کاؤنٹ ٹو ہے اور کلک کاؤنٹ ٹو کیوں ہوئی کیونکہ آپ نے دو کلکس کی جن کے درمیان جو ٹائم ہے وہ سسٹم میں جو ڈبل کلک اسپیڈ سیٹ ہوئی ہے اس سے کم ہے اور اسی طرح آپ click four clicks five clicks کچھ بھی بنا سکتے ہیں بیسیکلی آپ نے کلک کاؤنٹ دیکھنی ہے اور آپ لیٹ سے کہیں کہ میں تین بار کوئکلی کلک کروں تو اس سے کوئی ایکشن ہو تو آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں بیسڈ آن کلک کاؤنٹ تو یہ تو ایک ماؤس کے بیسک فنکشنز ہیں یعنی ایک موومنٹ کے فنکشنز ہیں انٹر لیو ماؤس موو اس کے بعد بٹنس کے فنکشنز ہیں اور ہٹ ٹیسٹ کا کنسپٹ ڈسکس کیا کہ کس پرٹیکولر یو آئی ایلیمنٹ کو یہ لیٹ سے ماؤس کا ایونٹ جائے گا یہاں پہ ایک کامن چیز سوچتے ہیں کہ ڈریگن ڈراپ کے بارے میں اور ڈریگن ڈراپ کے بارے میں ہم دو بار ڈسکس کریں گے ایک بار ہم ڈسکس کریں گے ایک ڈریگن ڈراپ جو آپ لیٹ سے کلپ بورڈ یا کسی دوسری اپلیکیشن سے content to and from your elements کر سکتے ہیں یہ سارٹ آف جو یعنی ایک کانسیپٹ ہے کام میں بھی کانسیپٹ تھا کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنس کوآڈینیٹ کر سکتی ہیں اور ڈیٹا ٹو اینڈ فرام جا سکتا ہے اور سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کیسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں لیٹ سے ہم ویژول اسٹوڈیو لائک ڈیزائنر جیسے اس میں چیزیں ادھر سے ادھر ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بھی کچھ بٹنس ہوں جو یوزر کہیں بھی ڈریگ کر کے رکھ سکے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو جو first kind of drag and drop ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ایونٹس ہیں drag enter drag over drag leave اور ان کے تینوں کے پریویو ورژنس اور پھر ڈراپ اینڈ پریویو ڈراپ اور پھر کیوری کنٹینیو ڈریگ اور پریویو کیوری کنٹینیو ڈریگ تو یہ اگر کچھ ڈریگ ہونے لگتا ہے یا کچھ ڈریگ ہو رہا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر سے لیٹ سے آپ نوٹ نوٹ پیڈ کھولیں اس میں ایک ٹیکسٹ کاپی کریں اور وہ وہاں سے ماؤس سے ڈریگ کر کے لا کے اسکرین پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر موو کریں تو اس کے کورسپونڈنگ یہ ایونٹس جنریٹ ہوں گے اس میں جو فرسٹ ٹو یہ جو ڈریگ انٹر اوور وغیرہ کے فنکشنس ہیں ان کو ایک ڈریگ ایونٹ آرگومنٹس جا رہے ہوتے ہیں ڈریگ ایونٹ آرگومنٹس میں کیا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں گیٹ پوزیشن آپ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ ڈریگنگ اس وقت کس پوائنٹ پہ ہو رہی ہے ڈیٹا جو ایکچولی ڈریگ ہو رہا ہے اس میں ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے جس میں وہ ڈیٹا ڈفرینٹ اپلیکیشنس کا اویلیبل ہوتا ہے اور اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ فارمیٹ میں لیکن وہ ڈیٹا جو آپ actually let's say Notepad میں سے اگر آپ نے کچھ کٹ کر کے موو کر رہے ہیں تو وہ ٹیکسٹ ڈیٹا اور افیکٹس یا الاؤڈ افیکٹس جو آپ کیا یعنی لائک کاپی موو لنک کیا کچھ کیا کر سکتے ہیں یعنی اس ڈیٹا کو آپ یہاں پہ کاپی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہاں پہ موو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ سارے جو آپریشنس ہیں یا اس کو اوریجنل جگہ پہ ہی اور یہاں پہ اس کا ایک لنک آ جائے جیسے آپ ایکسپلورر میں کوئی چیز موو کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ ڈفرینٹ کیز کے ساتھ آپ اسے موو کاپی کر سکتے ہیں اور بعض جگہ پرمیشنس کی وجہ سے کوئی چیز ڈسیبلڈ ہوتی ہے تو افیکٹس اینڈ الاؤڈ افیکٹس کی اسٹیٹس لیٹ سے آپ لے لیفٹ جو کی ہے آپ کا آل ڈاؤن ہے اس پہ آپ نے ڈفرینٹ طرح سے بہیو کرنا ہے کسی اور پہ آپ نے جیسے ایکسپلور کی میں نے ایگزامپل دی آپ کوئی چیز ڈریگ کر کے لا رہے ہیں اور آپ کنٹرول موو کرتے ہیں تو وہ موو کے بجائے کاپی بن جاتا ہے یا کاپی کے بجائے موو بن جاتا ہے اور وہ پلس سائن آ جاتا ہے تو یہ یہ کی اسٹیٹس جس میں ماؤس کی کیس بھی آ جاتی ہیں ماؤس کے اس وقت کون سے بٹن سے ڈریگ ہو رہے کس طرح سے وہ موو کر رہے اور یہ سارے ریز کر یہ سارے جنریٹ ہوتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ڈراپ نہیں ہوتا اور اس پوائنٹ پہ ہم ہر پوائنٹ پہ اگر کوئی کی چینج ہوتی ہے یا کوئی ماؤس کی بٹن کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہمیں سیپریٹ ایونٹ دے کے پوچھتا ہے کہ میں کیوری کرتا ہے کہ ڈریگ کنٹینیو کروں یا نہ کروں اور پھر جب ہم اسے ریلیز کرتے ہیں تو وہ ایکچولی کیری کرتا ہے ڈراپ کروں یا نہ کروں اور پھر ڈراپنگ کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے اس ڈیٹا کی وہ ہم نے خود دیکھنا ہے یہ تو تھی ایکسٹرنل اگر ہم کوئی کنٹینٹ اپنے ایلیمنٹس پہ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈراپنگ کی امپلیمنٹیشن پارٹ ہے ڈراپنگ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ڈراپنگ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ پرٹیکولر ڈیٹا دیکھنا پڑے گا وہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہے تو کیسے ڈراپ کریں امیج ڈیٹا ہے تو کیسے ڈراپ کریں اور کچھ ایسے فارمیٹس ہوں گے لیٹ سے ایکسل کی شیٹ ہے ہم کہیں گے ہم سپورٹ ہی نہیں کرتے یا اس کو کسی طریقے سے ریڈ کریں گے موو کے دوران ہم اسے ایکچولی اگر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی کوئی آئکن رینڈر ٹرانسفارم سے موو کریں گے کہ یہاں پہ ڈراپ ہونے لگا ہے کہاں کس جگہ پہ ڈراپ ہو رہا ہے جیسے اگر ہم کوئی ٹیکسٹ کاپی کر کے لا رہے ہوں بعض اپلیکیشنز میں موو کریں تو ایک ریڈ آئکن بن جاتا ہے کہ یہاں ڈراپ نہیں ہو سکتا یا گرین آئکن بن جاتا ہے کہ یہاں پہ چیز ڈراپ ہو سکتی ہے اس طرح کے افیکٹس امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تو تھی ایکسٹرنل آئٹمس کی ڈراپنگ اگر ہم ٹوٹلی اپنے کسی کانٹینٹ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں لیٹ سے ایک ریکٹینگل ہے ریکٹینگل آبجیکٹ میں نے بنایا یو آئی ایلیمنٹ بنایا ہے اور اسے ماؤس سے ڈریگ اور ڈراپ کرنا چاہ رہا ہوں ٹوٹلی اپلیکیشن میں یہ امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ایک ڈفرینٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے from external external and drop for external data تو یو آئی ایلیمنٹ کو کیسے کر سکتے ہیں ایک اس میں سمپل ذہن میں آتی ہے چیز کہ میں mouse mouse left button down کو کو ہینڈل ہینڈل کروں کروں موو اور ماؤس بٹن اپ کو ہینڈل کروں تو جس پوائنٹ میں ماؤس ڈاؤن ہونا ہے اس پوائنٹ سے آن ورڈ جیسے جیسے ماؤس موو ہو رہا ہے میں اپنے ایلیمنٹ کے کوآڈینیٹس ایکس وائی چینج کرتا جاؤں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے ٹرکی کیا ہوتا ہے کہ ماؤس موو اتنا اسموتھ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر پکسل گارنٹیڈ ہو کہ ہر پکسل پہ آپ کو ایک نیا ماؤس موو میتھڈ آئے گا ایک نیا ماؤس موو ایونٹ آپ کو انوک ہوگا ہوگا یہ کہ اگر ماؤس تیزی سے موو کریں تو وہ آپ کے جو ایلیمنٹ ہے اس کے نیچے سے ماؤس نکل جائے گا اور نیکسٹ ٹائم وہ انوک ہوگا تو وہ آپ کے ایلیمنٹ کا ہیڈ ٹیسٹ نہیں ٹرو ہوگا اور وہ آپ کے ایلیمنٹ کو کال ہی نہیں آئے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتا نہیں اگر آپ کسی ایلیمنٹ کو drag and drop let's say studio میں کر رہے ہیں آپ تیزی سے بھی ماؤس موو کریں تو وہ ڈریگ ہی ڈریگ موڈ میں ہی رہتا ہے تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ماؤس کیپچر کرنے کا یعنی اگر آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کہیں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک جب اگر آپ ماؤس ایونٹ ہینڈل کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی کامن فنکشنلٹی ہے کہ آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ دیں تو ڈریگ اینڈ ڈراپ میں ماؤس کیپچر کا کانسیپٹ ہے کیپچر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر بٹن ایلیمنٹ یا ریکٹینگل کوئی بھی چیز ماؤس کو کیپچر کر لیا ہے تو اس کے بعد ماؤس کے سارے ایونٹس اسی بٹن کو آئیں گے چاہے آپ اس ماؤس بٹن کی باؤنڈری سے باہر بھی نکل جائیں یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ہٹ ٹیسٹ ایک ریزن ہے جس سے آپ کو کسی ایلیمنٹ کو ماؤس ایونٹ آ سکتا ہے دوسرا ریزن ماؤس کیپچر ہے کہ آپ جس ٹائم پہ وہ ہٹ ٹیسٹ ایریا کے اندر تھا اس ٹائم پہ کسی ماؤس ایونٹ کے اندر آپ نے ماؤس کیپچر کر لیا اور اب ماؤس کا ہر ایونٹ آپ کو آ رہا ہے اور یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ میں بہت یوزفل ہے کہ اب وہ تیزی سے موو کریں وہ باہر بھی نکل گیا پھر بھی ایونٹ آپ کو آیا ہے آپ نے اپنا بٹن نئی جگہ پہ موو کر دیا انٹل کہ آپ ہو جائے اور آپ ڈیسائڈ کر لیں کہ ڈریگ آپریشن کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے لیے capture mouse U I elements کے فنکشنس کیپچر ماؤس اور ریلیز ماؤس کیپچر یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو جب آپ ایک بار کیپچر ماؤس کر دیں گے تو ماؤس ایونٹ صرف آپ کو آئیں گے اور انٹل کے اور ریلیز ماؤس کیپچر کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کافی ساری پراپرٹیز اور ایونٹس بھی ہیں لائک از ماؤس کیپچرڈ یا is mouse captured within which means کہ آپ نے یا کسی چائلڈ نے کیپچر کیا ہوا ہے اور events got mouse capture lost mouse capture is mouse capture change یا is mouse capture within change کہ آپ کے ہائرارکی میں کسی نے بھی اگر ماؤس کیپچر کیا یا ریلیز کیا تو آپ کو is mouse capture change within change کا ایونٹ آ جائے گا پھر جب ماؤس موو کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایکسٹرنل ڈیٹا نہیں ہے جس کی آپ کو کوئی آئکن سے ریپرزینٹیشن دینی ہو تو آپ چاہتے ہیں ریئل ایلیمنٹ ساتھ ساتھ موو کرے لیٹ سے آپ ایک ریکٹینگل کو موو کر رہے ہیں تو اب آپ نے ریئلی اس ایلیمنٹ کو نئی جگہ پہ ڈرا کرنا ہے لیکن آپ ڈرائنگ اس کی خود نہیں انووک کریں گے آپ کے لیے سب سے ایزی طریقہ ہے آپ اس پہ ٹرانسفارم اپلائی کر دیں یعنی آپ اس ایلیمنٹ کی ٹرانسفارم پراپرٹی کو چینج کر دیں لے آؤٹ یا رینڈر ٹرانسفارم آپ اس کا چینج کر دیں ان دونوں میں فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ اگر میں ایک بٹن کو موو کر رہا ہوں اور میں اس پہ لے آؤٹ ٹرانسفارم سے موو کرتا ہوں تو ارد گرد ساری چیزیں بھی شفل ہوتی رہیں گی بیسڈ آن کہ کون سا پینل ہے اور کیا لے آؤٹ ڈیسائڈ ہوا ہے لیکن اگر میں رینڈر ٹرانسفارم کر رہا ہوں تو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں گی اور وہ بٹن موو ہوتا جائے گا getting on on top under other elements based index اور جہاں پہ میں جا کے چھوڑوں گا ایون وہ اگر دوسرے ایلیمنٹس کے نیچے چلا جاتا ہے موو کرتے کرتے تو بھی وہ ماؤس کیپچر ہوا ہوا ہے جب تک میں ریلیز نہیں کروں گا وہ ماؤس ایونٹس اس بٹن کو جاتے رہیں گے تو ایون دو کہ اس کا ہیڈ ٹیسٹ ایریا زیرو ہو گیا اسے کمپلیٹلی اوور لیفٹ بائی اندر اندر یو آئی ایلیمنٹ لیکن وہ ماؤس کیپچر کی وجہ سے اسے ایونٹس اسی کو جائیں گے تو کی بورڈ اور ماؤس کی ہم نے ڈسکشن کی ہے ایگزامپلس دیکھیں گے لیکن فی الحال ہم نے ابھی کی بورڈ کی ڈسکشن کی کی بورڈ ایونٹس اور کی بورڈ میں فوکس کا کنسیپٹ ماؤس کے ایونٹس ماؤس میں کیپچر کا کانسیپٹ اور ہیڈ ٹیسٹ کا کانسیپٹ اس کے بعد اسٹائلس اسٹائلس اگر آپ ایون اسٹائلس یا ملٹی ٹچ دونوں اگر آپ اسپیسیفکلی ہینڈل نہیں کریں گے تو ان کے کچھ ایونٹس ہیں جو ٹرانسلیٹ ہو کے ماؤس ایونٹس بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں اسپیسیفکلی ایز اسٹائلس اور ملٹی ٹچ ہینڈل کریں گے تو آپ بیسیکلی زیادہ فنکشنلٹی اچیو کر سکتے ہیں کیا فنکشنلٹی اچیو کر سکتے ہیں آپ کے پاس اسٹائلس میں پریشر انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ کتنے پریشر سے اسٹائلس پریس ہوا ہے یا آپ اسٹائلس کو انورٹ کر کے دوسری سائڈ سے یوز کریں تو بہت ساری اپلیکیشن اسے ایز این اریزر یوز کرتی ہیں تو اٹس این انورٹیڈ پراپرٹی جو آپ کو مل جاتی ہے یا اسٹائلس آپ کا ان ایئر ہو سکتا ہے یا ان کانٹیکٹ ہو سکتا ہے جبکہ ماؤس ہمیشہ سارٹ آف ان کانٹیکٹ ہوتا ہے تو دیر آر ایڈوانٹیجز کہ اسٹائلس کو اسٹائلس ٹریٹ کریں لیکن اگر آپ اسے نہیں ٹریٹ کرتے تو آپ کے جو بٹنز یا کنٹرولز ہیں وہ ایز ماؤس کی سیمولیشن پہ ورک کرتے رہیں گے تو اسٹائلس کو تو ہم نہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بٹ ہم ملٹی ٹچ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بہت پاپولر اور یوزفل ٹیکنالوجی ہے ملٹی ٹچ میں کنسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ان پٹ ڈیوائسیز آ گئیں بیسیکلی وہ ہر فنگر ٹچ کو as a separate device treat کرتا ہے اور وہ سیپریٹ ڈیوائسیز اپنے کوآڈینیٹ سیپریٹلی چینج کرتی ہیں تو لیٹ سے آپ ایک فنگر ٹچ کر کے موو کر رہے ہیں تو اس کے ایک کوآڈینیٹس ہیں جو موو کر رہے ہیں اور اگر آپ ساتھ ہی سیکنڈ فنگر ٹچ کر دیں تو سیکنڈ فنگر کے اپنے کوڈینیٹس سیپریٹ آنے لگ جائیں گے اگر آپ ماؤس کی سمولیشن یوز کریں تو اس موڈ میں جو فرسٹ فنگر ٹچ ہے وہی ایز اے ماؤس بہیو کرتا رہے گا سیکنڈ فنگر کی آپ کو انفارمیشن نہیں ملے گی جب آپ ملٹیپل فنگرس یوز کرتے ہیں تو depending on your device like اکثر نوٹ بکس جو ملٹی ٹچ ہیں وہ two touch two input support کرتی ہیں کہ آپ اگر تھری ٹچ کریں گے تو وہ یعنی انہیں تھرڈ فنگر کو ڈسکریکارڈ کریں گی صرف وہ ٹو کی انفارمیشن دیں گی بعض تھری فور فائیو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ڈپینڈنگ آن آپ کی ڈیوائس کیا ہے ایکچوئل ٹچ ڈیوائس آپ ملٹیپل فنگر سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے اس میں ایونٹس ہیں ایک ٹچ ایونٹس جو بیسک ہیں جو اس طرح یہ فائیو ڈیوائسیز کی طرح اگر میں فائیو فنگرس ٹچ کر رہا ہوں فائیو ڈیوائسیز کی طرح ان کے کوآڈینیٹس دیتے رہیں گے اور ایک ہائر لیول ایونٹس جو ان ایونٹس کو یوز کر کے ہمیں لیٹ سے یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یوزرس نے اسکرین پہ سوائپ کیا ہے یا یوزر نے اسکرین پہ پنچ کیا ہے یا یوزر اسکرین پہ کچھ روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ذرا اسٹینڈرڈ سے یعنی ایکشنس ہیں جیسچرس ہیں ان کے لیے ایک ہائر لیول ایونٹس بھی ہیں تو پہلے ہم لوور لیول ایونٹس ڈسکس کریں گے اور پھر ہائر لیول ایونٹس ڈسکس کریں گے اور دونوں کے ساتھ ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس ایک ٹچ انٹر اور ٹچ لیو کے ایونٹس ہیں جو ماؤس انٹر اور ماؤس لیو کی طرح ہیں تو آپ اگر سوائپ کرتے کرتے کسی ایریا کے اندر انٹر ہوئے یا اس ایریا سے باہر نکلے تو اس یو آئی ایلیمنٹ کو ٹچ انٹر یا ٹچ لیو کے میسج جائیں گے اور کورسپونڈنگ پریویو میسیجز اسی طرح ٹچ موو اور پریویو ٹچ موو جب آپ ٹچ کرتے ہوئے موو کر رہے ہیں اور ٹچ اپ اور ٹچ ڈاؤن کہ آپ نے کسی جگہ ٹچ کیا تو ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ ادھر گیا پھر ٹچ موو کے ایونٹس گئے اور پھر آپ نے ریلیز یعنی فنگر پک کی تو ٹچ اپ کا ایونٹ کیا اب نارملی ماؤس میں تو آپ کا ٹچ ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد ٹچ اپ ہوگا نہیں ماؤس ڈاؤن ہوگا اور تھوڑی دیر بعد ماؤس یعنی کوئی بٹن اپ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس چونکہ ملٹیپل فنگرس ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کو ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ جائے اس کے بعد ٹچ موو ہو رہا ہے اتنے میں ایک اور ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ آ جائے پھر ایک اور ٹچ ڈاؤن کیونکہ آپ کی لیٹ سے تھری فنگر ڈاؤن ٹچ کر رہی ہیں تو اس طرح سے ٹچ ڈاؤن اور آپ کے ایونٹس ڈفرینٹ فنگرس کو ٹریس کرتے ہیں اس میں ایک ٹچ ایونٹ آرکس کا جو راؤٹیڈ ایونٹ آرکس کا آرگومنٹ آتا ہے وہ ٹچ ایونٹ آرکس ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں ایک گیٹ ٹچ پوائنٹ کا فنکشن ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اسکرین پہ آپ کہاں جس طرح گیٹ پوائنٹ کا وہاں فنکشن تھا اسے بھی آپ بتاتے ہیں relative to what relative to screen اور ونڈو اور وچ ایلیمنٹ مجھے کوڈینیٹس چاہیے کہ کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے گیٹ انٹرمیڈیٹ ٹچ پوائنٹس یہ اسٹائلس اور ملٹی ٹچ کافی ہائی ریزولوشن ہوتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے اسٹائلس سے ایک کوئی ڈرائنگ کر رہے ہیں یا فنگر سے کوئی ڈرائنگ کر رہے ہیں اور جو آپ کو ایونٹ آیا ہے موو کا وہ لائک تھوڑی ریزولوشن کے بعد آیا ہے لیکن سسٹم کے پاس اندر انفارمیشن ہے کہ اس فائیو پکسلس کے اندر یوزر کی فنگر کس طرح سے موو ہوئی اسٹریٹ موو ہوئی یا کرو موو ہوئی اور وہ انفارمیشن آپ یہ گیٹ انٹرمیڈیٹ ٹچ پوائنٹ سے لے سکتے ہیں کیوں لیں گے لیٹ سے آپ ڈریگن ڈراپ کر رہے ہیں کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن لیٹ سے آپ اسکرین پہ لائن ڈرا کر رہے ہیں یوزنگ اے ٹچ تو اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان دو پوائنٹس کے بیچ میں یوزر کس ڈائریکشن میں موو ہوا یا کس یعنی ایکزیکٹ اس نے پاتھ کیا لیا تو آپ کو ایک ریزولوشن پہ ملٹی ٹچ کے یا اسٹائلس کے سگنل سارے اور آپ ڈرا اس سے ہائر ریزولوشن پہ کر سکتے ہیں کیوں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس پاتھ سے آیا تو اس ایکوریسی کی وجہ سے ملٹی ٹچ یا اسٹائلس جو ایکوریسی آپ کے پاس ماؤس میں نہیں اویلیبل اس ایکوریسی سے آپ اسکرین پہ ڈرا کر سکتے ہیں یوزنگ انٹرمیڈیٹ ٹچ پوائنٹس پھر جو آپ کے پاس ایک ٹچ پوائنٹ ہے وہ ٹچ پوائنٹ بھی پہلے کی طرح صرف پوائنٹ نہیں ہے وہ ایک پوزیشن ہے پوزیشن تو ہے بیکاز آپ نے ٹچ ٹچ ٹچ کیا کیا کسی پوائنٹ پہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک سائز بھی ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ ایریا ٹچ کیا ہوا ہے یعنی آپ بالکل ہلکا سا ٹچ کریں زیادہ ایریا ٹچ کریں یہ ڈفرینٹ ہے جیسے اسٹائلس میں پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کتنے پریشر سے آپ نے پریس کیا اسٹائلس اسی طرح ٹچ میں یہ امپورٹنٹ ہے آپ کتنا ایریا آپ نے ٹچ کیا ہوا ہے آپ زیادہ فنگر پریس کریں گے وہ زیادہ ایریا لے گا ہلکا سے ٹچ کریں گے وہ کم ایریا ٹچ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک باؤنڈس بھی آ رہی ہوتی ہیں جو ایکزیکٹ آپ کا ٹچ ایریا بتاتے ہیں but most of the cases میں پوزیشن اور سائز سے کام چل جاتا ہے تو پوزیشن کے کہاں ٹچ ہوا ہے اور سائز کے کتنا ایریا ٹچ ہوا ہے ہر فنگر کی اور اس کے ساتھ باؤنڈس کے ساتھ آپ کی ایک ٹچ ڈیوائس آ رہی ہے اس میں اور ایکشن آ رہا ہے کہ یہ ڈاؤن اپ یا موو کیا ہوا ہے تو یہ سارے جو ٹچ پوائنٹ کے اندر چیزیں ہیں اور آپ کو جو ایونٹ آیا ٹچ ڈیوائس آپ کے اس میں بھی ہے اور ٹچ ڈیوائس کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہر ٹچ ڈیوائس اور ٹچ ڈیوائس کی ایک آئی ڈی ہے ہر ٹچ آپ کی ایک نئی ڈیوائس ہے یعنی آپ فرسٹ فنگر ٹچ کریں گے وہ فرسٹ ڈیوائس ہے سیکنڈ فنگر ڈاؤن ہوگی وہ سیکنڈ ڈیوائس ہے اینڈ سو آن تو اس طرح سے ہر فنگر کی سیپریٹ ڈیوائس ہے اور آپ ڈفرینٹ فنگرس کو سیپریٹلی ٹریک کر سکتے ہیں یعنی جتنی فنگرس ٹچ ہیں ان ساروں کے آپ کو پاس سیپریٹلی مل رہے ہیں تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے تھری فنگرس ٹچ کر کے اسکرین پہ لائنس ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہر فنگر کی ایک لائن ڈرا ہو تو آپ کو ہر لائن میں یہ یاد رکھ سکتے ہیں یہ ڈیوائس زیرو ہے یہ ڈیوائس ون کی لائن ہے یہ ڈیوائس ٹو کی لائن ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ لائن سیپریٹ کرتے جائیں ادروائز اگر آپ نارمل ٹچ موو میں کہیں کہ میں پچھلے پوائنٹ سے کنیکٹ کر دوں گا تو آپ کی وہ تینوں لائنس ہر پوائنٹ آپس میں مکس ہو جائیں گے کیونکہ ایک ٹچ ڈاؤن ہوگا دوسرا ٹچ ڈاؤن تیسرا ٹچ ڈاؤن اور پھر بہت سارے موو ایونٹس آئیں گے تینوں لائنس کے اور آپ ان موو ایونٹس کو مکس نہیں کرنا چاہتے آپ یہ چاہتے ہیں وہ تین لائنس سیپریٹلی ڈرا ہوں تو اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیوائس آئی ڈی یوز کرنی ہوگی نیکسٹ ٹائم ہم ایک سمپل سی ایگزامپل بنائیں گے جس میں ہم بیسیکلی فائیو فنگر ٹچ کریں گے اور پھر جہاں بھی موو کریں گے وہ فنگرس کے اگینسٹ ہمیں ایک فنگر پرنٹ کا image not real fingerprint but ایک فنگر پرنٹ کا امیج ہمیں جس جگہ ہم پانچ فنگرس ڈاؤن کریں گے وہاں پہ شو کرے گا اور جیسے جیسے موو کریں گے وہ ہمارے فنگرس کے ساتھ موو ہوگا اگین یہ اگزامپل آپ کی صرف ٹیبلٹس پہ یا اگر آپ کا ڈیٹ سے notebook multi touch support کرتی ہے جو کہ کچھ نوٹ بکس کرتی ہیں تو اس پہ چل سکتی ہے اگر آپ کی نوٹ بک ملٹی ٹچ نہیں سپورٹ کرتی تو آپ صرف ایک فنگر کے ساتھ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹو فنگر سپورٹ کرتی ہے بعض ٹو فنگرس کرتی ہیں نوٹ بکس تو ٹو کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی فل ملٹی ٹچ ہے تو پھر آپ ساری فنگرس کے ساتھ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ اس میں ایگزامپل جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ٹچ ایونٹس ایک تو یہ ہم نے set of touch events discuss کیے اور ایک اس کے on top higher level events ہیں جو پیننگ زومنگ جو پنچ افیکٹس یا اسکرال افیکٹس یا روٹیٹ افیکٹس ہیں وہ ہیں جو ہمیں ہائر لیول ایونٹس خود ہی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دو فنگرس ہیں یہ روٹیٹ کا افیکٹ دے رہی ہیں اور اس سے ہماری ڈفرینٹ اپلیکیشنس ان افیکٹ کو کنسسٹنٹلی امپلیمنٹ کرتی ہیں مثلاً یہ کہ پنچ کا افیکٹ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ہمیں نہیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو یہ ساری اپلیکیشنس جیسے ونڈوز ایٹ ٹیبلیٹ کے لیے بنی ہے اس میں بہت ساری اپلیکیشنس پنچ سپورٹ کرتی ہیں تو ہماری اپلیکیشن بھی اسی طرح سے سپورٹ کرے گی کیونکہ ہم بلٹ ان فنکشنلٹی یوز کر رہے ہوں گے تو یہ ہائر لیول ایونٹس اور ان ہائر لیول ایونٹس کے ساتھ ہم ایک امیج کی ایگزامپل لیں گے یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ آتا ہے کہ اگر آپ ڈبلو پی ایف اور ساتھ سلور لائٹ کے لیے بھی کوڈ لکھ رہے ہیں تو up to version four Silverlight's یہ ٹچ ایونٹ سپورٹ نہیں کرتا اس میں ایک لوور لیول فریم رپورٹڈ کا ایونٹ ہے جو ایون راؤٹیڈ ایونٹ بھی نہیں وہ یوز کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ یہ یہاں پہ امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے اگر آپ سلور لائٹ کے لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ایک سب سیٹ ہے اور ملٹی پلیٹ فارم ہے تو آپ یہ والے ٹچ ایونٹس کے یہ فنکشنلٹی نہیں یوز کر سکتے لیکن یہ جو ہائر لیول ایونٹس جو ویری ایزی ٹو یوز ہیں یہ ہمیں ڈبلو پی ایف یا پہ اویلیبل ہیں اور ونڈوز سیون آنورڈس اویلیبل ہیں کیونکہ Windows seven multi touch support کرتی ہے اس سے پہلے پرانی ونڈوز سپورٹ ہی نہیں کرتی تو ونڈوز سیون آنورڈس آپ یہ ملٹی ٹچ ایونٹ یوز کر سکتے ہیں ان کی دو ایگزامپلس نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے ایک بیسک ایونٹس کے ساتھ اور ایک ہائر لیول مینیپولیشن ایونٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ